پھر اس کے بعد اور رسول ہم نے ان کی کموہے کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لائے تو وہ اسی نہ تھے کہ آمان لاتے اس پر جسے پہلے جھٹلا چکے تھے ہم انہی مہر لگا دیتے ہیں سرکشوں کے دلوں پر